کے ناموں کی نہیں ہے انتہا ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے اللہ تعالی کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ بڑے قدردان ہیں قدردان کا کیا مطلب کہ کسی کے کیے ہوئے چھوٹے سے عمل کا بھی لحاظ فرماتے ہیں اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے اس لیے قرآن مجید میں ایک دستور بتا دیا انی لا اضیع عمل عامل من ذکر او انسا مرد ہے یا عورت بے شک میں کسی کے بھی کیے ہوئے عمل کو ضائع نہیں کروں گا یہ بہت بڑا اصول ہے اس کی چھوٹی سی مثال سمجھ لیجئے کہ اگر کسی بڑے افسر کے ہاں کوئی کلرک کام کرتا ہے اور اس کو کوئی آفس آرڈر اہم خط ٹائپ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے تو وہ جب اسے ٹائپ کرتا ہے تو اس کی غلطیاں نکلتی ہیں پھر دوسرے کاغذ پر غلطیوں کو ٹھیک کر کہ وہ لیٹر خوبصورت نظر آنا چاہیے ہم نے دیکھا ایک لیٹر ٹائپ کرنے کے پیچھے آٹھ آٹھ دس دس کاغذ وہ ضائع جاتے ہیں تب جا کر صحیح لیٹر ٹائپ ہوتا ہے پوچھا جائے ایسا کیوں کرتے ہیں کہیں گے خط بھی اہم ہے اور پرسنالٹی اس سے بھی زیادہ اہم ہے جس کے سامنے پیش ہونا ہے جب اس کے سامنے جائے تو اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے اگر اللہ رب العزت بھی یہ حکم دے دیتے کہ میرے بندوں مجھے غفلت کے بغیر تمہاری نمازیں مطلوب ہیں ہمارا کیا بنتا ہم کہاں جاتے ہم تو شاید پوری زندگی میں بھی کوئی ایسی نماز نہ پڑھ پاتے وہ کتنا کریم پروردگار ہے کہ جس نے اپنے بندوں پر مہربانی فرما دی اب سنیے قدردانی کہ نماز پڑھنے والا بندہ کسی خیال کی وجہ سے اتنا غافل ہو گیا کہ اسے رکتے بھی یاد نہیں رہی تو میں نے تین پڑھی یا چار پڑھی اب حق بنتا تھا کہ ایسی نماز کو کہہ لیا جاتا بھی دوبارہ پڑھو مگر نہیں چونکہ فرما دیا کہ ہم کیے ہوئے عمل کو ضائع نہیں کریں گے شریعت نے حکم دیا کہ تم اپنے اندر گمان غالب کرو کہ کتنی رکتیں جب گمان غالب ہو جائے بقیہ رکتیں پڑھ کر سجدہ صاحب ادا کر لو ایسی غفلت بری نماز کو بھی ہم قبول فرما لیں گے اس سے بڑھ کر اور قدردانی کیا ہو سکتی ہے ایک بندہ جنگل میں تھا آسمان کے بادل تھے اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ قبلہ کدھر ہے نہ بتانے والا نہ کرائن سے پتہ چلتا ہے شریعت نے حکم دیا کہ میاں تم اپنی اٹکل لگاؤ تحری کرو کہ قبلہ کدھر ہو سکتا ہے اب اس بندے نے ایک طرف متعین کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی دو رکت ادا کر لی دو رکت کے بعد آسمان سے بادل ہٹ گئے تو اب اسے سورج کے رخ سے اندازہ ہو گیا کہ میں نے تو رخ کرنا تھا وہ بالکل پیچھے کی سمت میں تھا اور میں تو الٹی سمت میں نماز پڑھ رہا ہوں تو شریعت کہتی ہے کہ اب بھی اگر اس کا گمان غالب یہی کہ قبلہ پیچھے کی سمت ہے نماز کے اندر وہ اپنے رخ کو تبدیل کر کے دوسری دو رکتیں پیچھے کی طرف پڑھ لے گا اللہ چاروں رکتوں کو قبول فرما لیں گے یہ کیا چیز ہے یہ شریعت کی قدردانی ہے اتنے وہ قدردان ہیں کہ بندے کو اگر حکم دیتے ہیں کہ میرے لیے روزہ رکھو تو تھوڑی دیر کا بھوکا پیاسا رہنا انہیں اتنا اچھا لگتا ہے کہ ایک طرف تو ان کے لیے مچھلیوں کو دعا پہ لگا دیا بلوں میں چیوٹیاں دعا کرتی ہیں پانی میں مچھلیاں دعا کرتی ہیں فرشتے استغفار کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ قدر دانی کہ اگر بھوکا رہنے کی وجہ سے اس روزہ دار کے منہ سے مہک آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ فرما لیتے یہ اللہ رب العزت کی قدر دانی ہے ورنہ نوکر نوکر ہوتا ہے ہم تو نوکر بھی نہیں ہم تو اس کے بندے ہیں نوکر کی بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے اللہ رب العزت تو خالق اور مالک ہے تو اللہ تعالی کی قدردانی دیکھیے کہ بندے کا چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدردانی فرماتے ہیں اس لیے نام امال جب پیش کیا جائے گا تو فرمایا لا یغادر صغیرتا ولا قبیرت اللہ خا مفسرین نے نقطہ لکھا کہ صغیرہ کو پہلے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا بندے تیرے بڑے عملوں پر تو میں اجر دوں گا ہی صحیح میں وہ قدردان ہوں تیرے چھوٹے عملوں کو بھی تیرے نام امال میں لکھوا دوں گا اللہ رب العزت بڑے قدردان وہ بڑے مہربان ہیں چنانچہ ان کی قدردانی دیکھیے کہ حضرت ایوب علیہ السلاط والسلام کو اللہ تعالی نے ایک آزمائش میں ڈالا اس لیے کہ دنیا دار ابتلا ہے دار الامتحان ہے انہیں ایک بیماری آئی بیوی بچے فوت ہو گئے باغات ختم ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سب نعمتیں ان کو لے لی یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ اس پر صبر کیسے کرتا ہے یوب علیہ السلام نے اس پر صبر کیا ان کا یہ صبر پروتگار عالم کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو نعمتیں بھی واپس لوٹائیں ان کی تعریفیں بھی قرآن میں کی ان کے بارے میں تین لفظ استعمال کیے اور تعریف کرنے کا حق ادا کر دیا فرمایا انا وجد نہ حس ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا نعم العبد میرا کتنا اچھا بندہ ان اواب وہ میری طرف رجوع کرنے والے تھے تین لفظوں میں ان کی تعریف کرنے کا حق ادا کر دیا اور پھر جو لیا تھا صرف یہی نہیں کہ وہی واپس لوٹایا بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنا لیا تھا اتنا اور بھی عطا فرما دیا قدر دانی دیکھیے چنانچہ کے فرمایا وبحب اہلو امس لہم اہل بھی لوٹا دیے اور جتنے تھے اتنے اور بھی عطا فرما دیے وب نالہ اہلو امس لہم عندنا ندینا لأولي الألباب الل من عندنا نزک لأولي الألباب یہ ہماری طرف سے نعمت تھی رحمت تھی اور یہ یا یعنی عقل مندوں کے لیے یہ یاد رکھنے کی بات تھی ہم چھوٹے سے تھے تو ہمارے محلے کی دکان میں ایک بڑے میاں دکاندار تھے کریانے کی بکالا کی دکان تھی تو کبھی کبھی جب گھر کا کوئی بڑا کہتا کہ فلاں چیز لے آؤ اور ہم اس دکاندار سے لینے جاتے وہ بڑا خوش ہوتا سودا بھی دیتا اور کوئی نہ کوئی میٹھی چیز بھی ہمیں دے دیتا ہماری عمر چند سال تھی تو واپس آ کر ہم امی سے پوچھتے کہ امی یہ کیا معاملہ ہے تو امی کہتی کہ تمہارے والد کے وہ بہت گہرے دوست ہیں سالوں سے ہمارا ان کے ساتھ گھر کا خاندانی تعلق ہے تمہیں ہم بہت کم بھیجتے ہیں تو جب کبھی تمہیں دیکھتے ہیں وہ تو وہ محبت جوش میں آتی ہے سودا بھی دے دیتے ہیں اور وہ کچھ اپنی طرف سے تمہیں کھانے کے لیے ہدیہ بھی دے دیتے ہیں تو ہم جب قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتے ہیں نا تو بچپن کا وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے پروتگار عالم نے ایوب علیہ السلام کو ان کے تمام اہل بھی واپس لٹائے وہ مس لہو اور ان جیسے اور بھی فرما دی یہ قدردانی ہوتی ہے اللہ رب العزت بڑے قدردان قدردانی کا یہ مطلب کہ دوسرا بندہ جو مانگتا ہے دینے والا اس کی امید سے بڑھ کر اسے دیتا ہے ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے وہ بڑا قدردان ہے پروردگار عالم بڑے قدردان چنانچہ بی بی آسیہ بنت مزاحم پھر کی بیوی ایمان لے آئی پھر کو پتا چلا تو بڑا غصہ اس نے پہلے پیار سے سمجھایا کہ بعد آ جاؤ انہوں نے کہہ دیا نہیں اب تو میں یہ سودا کر چکی اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے اب اس کی انا کا مسئلہ بن گیا ایک طرف خدائی کا دعویٰ کرنے والا اور دوسری طرف جس سے محبت کرتا تھا اس کی محبوبہ ہی حضرت علیہ السلام پر ایمان لے آئی غصے میں کہنے لگا یہ حمیت الجاہلیہ بھی عجیب ہوتی ہے کہنے لگا آسیہ مان جاؤ اتنے کا نہیں ہرگز نہیں میں سچ کو پا چکی ہوں سچ پانے کے بعد بندہ جھوٹ کی طرف نہیں جاتا کہنے لگا میں تمہیں بہت عبرت ناک سزا دوں گا ان کا ٹھیک ہے جو تمہاری مرضی آئے تم کرو میں نے جو کرنا تھا میں کر چکی آسیہ اس محل میں تمہارے اشارے پر سینکڑوں باندیاں ہیں سینکڑوں خدام ہیں تمہاری ہر خواہش پوری ہوتی ہے تم ایش و آرام کی زندگی گزارتی ہو میں نے لاکھوں عورتوں میں سے تمہاری خوبصورتی کی وجہ سے تمہیں پسند کیا تم سب نعمتوں کو چھوڑ دو گی وہ کہنے لگی میں اب اللہ والی ایسی ذات کو پا چکی ہوں کہ اس کی خاطر ہر چیز کو چھوڑ سکتی اب غصے میں بھر گیا کہنے لگا اچھا میں اب تیری پبلک انسلٹ کروں گا تجھے پتہ چلے کہ تو نے یہ کام کیا کیسے دربار لگایا اور بی بی آسیہ کو گرفتار کروایا اب پولیس والے بھی گھبرا رہے ہیں کہ جس ملکہ کی طرف وہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے اس کے روب کی وجہ سے آج اس کو ہتکڑیاں لگا کے پیش کر رہے ہیں دربار میں آئی اب پھر کہنے لگا کہ اچھا اس کو ایک مرتبہ میں پھر چانس دیتا ہوں کیوں اندر سے مجبور تھا چاہتا تھا کہ اس خوبصورت چیز کو میں اپنے سے جدا نہ کروں ایک مرتبہ پھر چانس دیتا ہوں انہوں نے بھرے دربار میں کہہ دیا کہ میں اب واپس نہیں آ سکتی اس نے کہا میں بہت سزا دوں گا وہاں لگی فقد ایمان تقاض جو تو تو کر کر سکتا ہے لے کہنے لگا میں تجھے بے لباس کر کے بے عزت کروں گا اور عبرت ناک سزا دوں گا اور آج کے بعد اس محل میں تو داخل نہیں ہو سکے گی اس نے کہا ٹھیک ہے اٹس ناٹ اے بگ ڈی ایمان والے ایسے ہی ہوتے ہیں اب جو اسے غصہ آیا تو اس نے کہا کہ اس کے جسم سے لباس کو اتار دیا جائے یہ اتنی بڑی سزا ہوتی ہے کہ کسی مرد کو کہنا کہ مردوں کے مجمے میں تیرے جسم سے لباس اتار دیں گے تو اتنا شرمندہ ہوتا ہے جی چاہتا ہے زمین پھٹ جاتی میں اندر اتر جاتا تو اگر مرد کو اتنی حیا آتی ہے تو عورت تو اور زیادہ حیا والی ہوتی ہے ان کے لیے کتنی بڑی سزا تھی مگر اللہ کے نام پر انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی چنانچہ جب لباس نوچ لیا گیا ان کے جسم سے اب فرعون نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس کو زمین پر اس طرح لٹاؤ کہ اس کا چہرہ اس محل کی طرف رہے اور اس کو یہ احساس رہے کہ آج کے بعد یہ اس محل میں داخل ہونے سے محروم ہو چکی یہ کبھی لوٹ کے نہیں جا سکتی چنانچہ اس کو زمین پر لٹا کر ہاتھوں اور پاؤں کے اندر کیل گاڑے گئے اور اس کا چہرہ محل کی طرف کیا گیا جب بی بی آفیہ کو اس طرح لٹا دیا گیا اور اس نے حکم دیا کہ زندہ حالت میں اس کی جو اوپر کی جلد ہے اسے اتار دیا جائے جسم سے اس وقت بی بی آسیہ نے اللہ سے دعا مانگی دعا مانگتی ہے اے پروردگار عالم فرحان نے تو اب مجھے اپنے گھر سے نکال دیا اور عورت کے لیے تو گھر بڑا سہارا ہوتا ہے گھر والی جو کہلاتی ہے سر چھپانے کی جگہ ہوتی ہے اس نے مجھے بے گھر کر دیا پروتی عالم تجھ سے ایک نعمت مانگتی ہوں ربیب نے بیتن فل جنا اللہ اس محل کے بدلے میں مجھے اپنے قرب میں جنت میں گھر عطا فرما دیجیے چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کر لی وہ ایسے قدردان ہے کہ جنت میں گھر ہی نہیں دیا بلکہ اس سے بھی بڑی نعمت عطا کر دی وہ کہتے روح المانی نے یہ بات لکھی کہ جب خدیج رضی اللہ نے کی وفات ہونے لگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ آپ کی وفات ہو جائے گی جنت میں جاؤ گی تو جنت میں میری بیوی کو میرے سلام دے دینا تو وہ بڑی حیرانی اللہ کے نبی آپ کی بیوی پہلی تو میں ہوں دنیا میں جنت میں بیوی کون ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بی بی آسیہ فرعون کی بیوی کو اور مریم کو اللہ نے جنت میں میری بیویاں بنا دیا تو بی بی آسیہ نے فقط گھر مانگا تھا میرے مالک آپ کتنے قدردان ہیں آپ نے گھر کے ساتھ گھر والا بھی عطا فروا دیا یہ اللہ تعالی کی قدردانی دیکھیے کہ جو بندہ جتنا مانگتا ہے پروردگار اس کی امید سے بڑھ کر اسے عطا فرما دیتے یہ ہماری بدگمانی ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی حقیقت میں ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ایک فقیر ہاتھ آگے پھیلا دے اور چہرہ پیچھے ہٹا دے تو آپ اس کو کچھ پیسہ دیں گے آپ کا بھی دی آئے گا یہ کیا طریقہ ہے بھائی ہاتھ آگے بڑھا کے تم نے چہرہ پیچھے ہٹا لیا ہماری دعائیں تو ایسی ہوتی ہیں ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں اور این دعا مانگتے ہمارے دل کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے تو دل کا قبلہ کہیں اور بنا ہوتا ہے اور زبان سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ایسی دعائیں کوئی کیسے قبول فرما لے اسے تو ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں ورنہ پرو عالم تو بندے کو دے کر خوش ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی قدر نانی دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلاط اسلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ابراہیم مِنَ و اسماعیل چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا اب اللہ تعالی کو یہ گھر بنانا اچھا لگا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دعائیں مانگی سب دعائیں قبول ہوئی حتیٰ کہ اس وقت انہوں نے یہ مانگا کہ اللہ اپنے ایک محبوب رسول کو بھیج دیجیے کہ جو آ کر یتلو علیہ مایاتی ہی ویو اللہ الکتاب الحکمت ویو یہ کام کرے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیج دیا نبی السلام نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی شکل بن کے دنیا میں آیا اب دیکھیے قدردانی کا معاملہ توجہ فرمائیے کہ سینا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا گھر بنا کر انہوں نے جو مانگا اللہ تعالی نے ان کی سب دعاؤں کو قبول بھی فرما لیا قرآن مجید میں تصدیق بھی اس کی آ گئی مگر اس سے بڑھ کر قدردانی دیکھیے کہ جن پتھروں پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنا دیا تھا اللہ نے ان پتھروں کے قریب کی جگہ کو بعد میں آنے والوں کے لیے مسلح بنا دیا یادگار جگہ بنا دی فرمایا وقت خزو من مقام ابراہیم مسلح اللہ کتنی قدر قدردانی ہے کہ ایک بندہ اگر آپ کا گھر بناتا ہے تو جس جگہ پر کھڑے ہو کے گھر بناتا ہے اللہ اس جگہ کو بعد میں آنے والوں کے لیے مسلح بنا دے قدردانی کی انتہا ہے جتنا غور کرتے چلے جائیں آپ کو اتنی مثالیں ملیں گی کہ شاید ایک محفل میں تو سب کا بیان کرنا بھی مشکل ہو جائے لیکن نقطہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے اللہ تعالی قدردان ہے بندہ جو مانگتا ہے پرمدگار اس سے بڑھ کر اسے عطا فرما دیتے ہیں دیکھیے قریب کے زمانے کی مثالیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نو بچپن میں نبی الاسلام کی خدمت میں پہنچ گئے to cut the story short واقعہ کو مختصر کر کے ان کے والد ان کی تلاش میں بہت پریشان مضطرب رہتے تھے اطلاع مل گئی کہ فلاں جگہ چنانچہ وہ اپنے بھائی کو لے کے یعنی ان کے چچا کو لے کے وہاں پہنچے بیٹے سے بات کی سمجھایا کہ تمہاری والدہ تمہارے لیے پریشان ہوتی ہے روتی ہے ہم روتے ہیں بڑے اداس ہوتے ہیں بیٹے چلو وہاں واپس اپنے والدین کے پاس جا کر زندگی گزارو پھر اس کے بعد وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور وہاں آ کر انہوں نے یہی کہا کہ اے بنو واشم کی اولاد آپ لوگ بڑے قریب ہیں اور بڑے سخی ہیں اور بڑے اخلاق والے ہیں یہ بچہ ماں باپ سے دور ہے اب ہمیں یہ مل گیا تو ہماری اداسی مٹا دیجیے اور بچے کو ہمارے ساتھ روانہ فرما دیجیے جب انہوں نے یہ بات کہی تو نبی علیہ السلام نے آگے سے اتنا پیارا جواب دیا فرمایا کہ یہ معاملہ میں زید پر چھوڑتا ہوں اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میری طرف سے جانے کی اجازت ہے اور اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں اسے جانے پہ مجبور نہیں کروں گا جب یہ بات کہی اور زید اللہ نے سنا کہ چوائس میرے اوپر آ گیا چنانچہ وہ اٹھے اور آ کے نبی عشام کی گود میں بیٹھ گئے سبحان اللہ ایک بچے نے دیکھو کیا اچھا چناؤ کیا کیا پیرا چناؤ کیا اللہ اکبر چنانچہ نبی علیہ صاحب نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا یہ صحابی وہ صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں بھی آیا اور جن کو پوری زندگی زید بن محمد کے نام سے پکارا جاتا رہا اب اللہ تعالیٰ کی قدردانی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فقط ان کو محبوب کا گھر ہی نہیں دیا بلکہ دنیا میں بھی کتنی خوش نصیبی ہے کہ اس صحابی کو زید بن محمد کے نام سے پکارا جاتا تھا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ بڑے قدر ہیں اسی طرح کا واقعہ ہے حضرت سلمان فارسی لانوں کا کہ بچپن میں گھر چھوڑ کے کسی راہب کے پیچھے پہنچے چلتے چلتے نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے گھر چھوڑا وطن چھوڑا خیش قبیلہ چھوڑا اپنا سب کچھ قربان کر دیا اب اصحاب صفا میں رہتے ہیں ان کے منیٹر ہیں اور وہاں پر اپنا وقت گزارتے ہیں اب جس نے سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دیا اس پر بدلہ دیا کہ ایک مرتبہ نبی اسلام نے فرمایا سلمان منا اہل البیت کہ سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے اب سلمان رضی اللہ تعالیٰ نو وہ تو فارسی تھے وہ تو ایران سے گئے تھے وہاں کہاں ان کا اپنا خیش قبیلہ اور کہاں نبی علیہ السلام کے اہل بیت لیکن بندہ جو قربانی لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے پرور نے وہ درجہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی زبان سے نکلا کہ سلمان تو میرے اہل بیت میں سے تو اللہ رب العزت بڑے قدردان ہے بندہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر عطا فرما دیتا ایک صحابی تھے نوجوان عبداللہ اللہ دل بجادین رضی اللہ تعالی نے اچھی جوانی تھی بہت خوبصورت تھے اور خوش پوشاک بھی تھے ان کے والدین ان کو اچھا لباس پہناتے تو یہ بڑے خوبصورت لگتے تھے اپنے چند دوستوں کے ہمراہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلاط والسلام کے ہاتھوں پر انہوں نے اسلام قبول کیا واپس گئے اس ارادے کے ساتھ کہ اب میں اپنے ایمان کو چھپاؤں گا مگر عشق اور مشق چھپنے والی چیزیں ہی نہیں ہیں جب کئی نبی اسام کا تذکرہ ہوتا یہ توجہ سے سنتے ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا تو چچا کو پتا چل گیا اس نے ایک دن پکڑ لیا عبداللہ ہمیں شک پڑتا ہے کہ کہیں تم ایسا تو نہیں کر چکے کہ وہاں گئے ہو اور مسلمان بن گئے ہو اب صحابہ سچے سچے لوگ تھے پر مان لگے ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا اس نے کہا دیکھ گھر میرا ہے یا تو اس گھر کو چھوڑ دے اگر گھر میں رہنا چاہتا ہے تو اسلام کو چھوڑ دے پر مان لگے اب اسلام کو تو نہیں چھوڑ سکتا اس نے کہا پھر گھر سے چلا جا تیار ہو گئے کوئی سہارا نہیں کوئی مال دولت ہاتھ میں نہیں سب کچھ اللہ تعالی کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے چچا کو بڑا غصہ آیا اس نے پکڑ کے پہلے تو خوب پٹائی کی جب اچھی طرح اس کا دل مطمئن ہو گیا کہ میں نے خوب سزا دی اس نے گھر سے دیا اور جاتے ہوئے یہ کہا کہ یہ تیرے کپڑے بھی میں نے لے کر دیے اس نے جسم سے کپڑے بھی اتار لیے اور بالکل بے لباس حالت میں ان کو گھر سے باہر نکال دیا والدہ نے کسی بہانے سے اپنی ایک چادر راستے میں پھینک دی تاکہ میرا بیٹا سطر تو چھپا لے انہوں نے اس کے دو ٹکڑے کیے ایک باندھ لیا ایک اوپر اڑا سوچا کہاں جاؤں دل نے جواب دیا کہ جن کی خاطر یہ سودا کیا انہی کے قدموں میں جا کے زندگی گزار لو چنانچہ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے محبوب مسجد میں تشریف فرمائے اور عبداللہ لانو جو اتنی اچھی پوشاکیں پہنا کرتے تھے آج وہ دو پھٹی ہوئی چادروں میں سامنے سے آ رہے ہیں نگاہ ناز نے پہچان لیا دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے رات گزر گئی تھی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے بکھرے ہوئے بال تھے نبی امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اے محبوب مجھے چچا نے گھر سے دھکا دے دیا میں اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نبی السلام نے فرمایا اچھا صاحب میں تم اپنا وقت گزارو ان میں زندگی گزارنے لگے چونکہ جوانی تھی قربانی تھی اللہ تعالیٰ کی عنایتیں بھی خوب ہوئی چنانچہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی بڑھی جذبہ ہوتا شوق ہوتا مسجد نبی کے دروازے پر اونچی آواز سے کہتے اللہ اللہ اللہ جب اونچی آواز سے ذکر کرتے تو ایک مرتبہ عمر لانو نے سنا ان کی طبیعت میں انتظام غالب تھا منتظم تھے فرمان لگے عبداللہ اپنے آپ کو قابو کرو خبردار جو اونچی آواز سے ایسی بات کہی نبی اسلام کو پتہ چلا فرمایا عمر عبداللہ کو نو ڈانٹنا یہ جو کرتا ہے اخلاص کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ہاں ان کا اخلاق اتنا پسند آ گیا چنانچہ کچھ عرصے کے بعد عبداللہ عنو جہاد کے لیے نکلے نبی علیہ السلام جہاد پر روانہ ہوئے راستے میں ایک جگہ پر عبداللہ عنہ کو بخار آ گیا بیمار ہو گئے جب نبی علیہ السلام کو پتا چلا آپ سعیدی کے اکبر لانو عمر لانو اور دوسرے صحابہ کو لے کر ان کی عیادت کے لیے چلے روایت میں آتا ہے کہ جب آپ وہاں پہنچے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے محبوب ان کے سرحانے جا کر بیٹھ گئے اور آپ نے ان کا سر اپنی مبارک گود میں رکھ لیا سبحان اللہ محبت اور شفقت کی انتہا دیکھیے محبوب کی گود تکیا بن گئی گود میں سر ہے نبی السلام حال بھی پوچھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے اسی حال میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوپر بات کر گئی یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو اس حال میں وفات آئی کہ ان کا سر نبی علیہ السلام کی مبارک گود میں تھا جس کو گھر سے نکال دیا گیا اللہ نے محبوب کی گود میں اس کو بہت عطا کروا دیا میرے بندے سے گھر چھنا گیا اچھا لوگوں کو گھر میں موت آتی ہے چل میں تجھے اپنے محبوب کی مبارک گود میں موت عطا کر دوں گا اتنے قدر نام پرور اتنی خوش نصیبی ہے کہتے ہیں کہ موت کے وقت ان کی نگاہیں نبی سات اسلام کے مبارک چہرے کے اوپر لگی ہوئی تھی نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی ہے تمنا یہی آرزو ہے کسی نے کیا عجیب بات کہی آقا تیری معراج کے تو لوہ قلم تک پہنچا تیری معراج کہ کے تو لوہ قلم تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا محبوب کے قدموں میں جان دے دی سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے شاد فرمایا صحابہ سے عبداللہ کو نہلا دو چنانچہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کو نہلایا گیا تو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر ایک صحابی کو عطا فرمائی اور حکم دیا کہ یہ چادر لے کر جاؤ اور عبداللہ کو میری چادر کے اندر کفن دیا جائے اب دیکھیے کتنی مزے کی بات ہے کہ جس جسم کو اللہ کے لیے بے لباس کیا جا رہا ہے ایک وقت وقت آتا ہے جب اللہ اس جسم کو اپنے محبوب کی چادر سے چھپا دیتے قدردانی دیکھ لی نبی اسلام نے نماز جنازہ پڑھائی شریعت کا حکم ہے کہ میت کو قبر میں اتارنے کے لیے جو سب سے قریبی رشتے داروں وہ نیچے اترے اب وہ تو اپنے سب رشتے داروں کو چھوڑ کر آ گئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدردانی کا معاملہ دیکھیے کہ نبی علیہ السلاط اسلام نے فرمایا عبداللہ کی لاش نیچے اتارنے کے لیے قبر میں میں نیچے جاؤں گا چنانچہ نبی السلام ان کی قبر میں پہلے اترے اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں میں ان کی لاش کو لیا میت کو لیا اور اپنی امانت نبی علیہ السلام نے زمین کے سپرد کر دی اور اس وقت نبی علیہ السلام نے دعائیا کلمات کہے عمر لانوں نے سنے وجد میں آ جاتے تھے اور بیان کیا کرتے تھے فرماتے تھے کہ ان کلمات کو سن کر عمر کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کاش کہ آج عمر کی لاش ہوتی اور محبوب یہ الفاظ کہہ رہے ہوتے صحابہ نے پوچھا امیر المنی آخر وہ کون سے الفاظ تھے کہ جن کو سن کے آپ کے دل میں تمنا پیدا ہوئی عمر لانو نے کہا میں نے سنا آقا نے یہ فرمایا ان کو زمین پر لکھا کر اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں تم بھی عبداللہ سے راضی ہو جا اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں میرے مالک تو بھی عبداللہ سے راضی وہ مالک اتنے کا دردان ہے اتنے مہربان ہے اللہ اکبر کبیرہ تو سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان کی اس صفت کا صحیح اندازہ ہی نہیں ہے وہ بڑے کا دردان ہے اور بڑے مہربان ہے جبکہ اس کے مقابلے میں انسان پر اگر نظر دوڑائے انسان بڑا بے قدرا بڑا بے قدرا قرآن مجید میں فرما دیا گیا ان انسان شہید نہ شکرا نعمتیں کھا کھا کر دانت تو گھس جاتے ہیں کبھی شکر ادا کرتے ہوئے اس کی زبان نہیں گھستی تو ہم انسان نہ شکرے نہ قدرے اللہ رب العزت جیسی حوصلہ والی ذات اللہ تعالیٰ کا حلم کتنا ہے حوصلہ کتنا ہے پروردگار کے حوصلے کا تصور کیجئے اور پھر سوچئے کہ پروردگار نے بھی قرآن مجید میں کہہ دیا ماں قدر اللہ حق کا قدری انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے اتنے بے قدرے ہم ایسے بے قدرے کہ پروردگار نے کہہ دیا ماں قدر اللہ حق کا قدری انہوں نے قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا میں ہی تمہیں رزق دینے والا ہوں جب یہ آیت اتری تو مدینہ کے ایک چرواہے تھے جو بکریاں چرایا کرتے تھے مدینہ واپس آئے پوچھا کوئی قرآن کی نئی آیت تو نہیں اتری ان کو بتایا گیا جب انہوں نے سنا غصے میں آ گئے فرمانے لگے وہ کون ہے جس کو یقین دلانے کے لیے میرے اللہ کو قسم کھانی پڑ گئی وہ کون ہے جسے یقین دلانے کے لیے میرے اللہ کو قسم کھانی پڑی تو حق تو یہی بنتا تھا کہ ہم بھی اللہ رب العزت کی قدر کرتے جیسے کرنی چاہیے تھی مگر ہم بے قدرے ایک متوکل صاحب تھے تین سال اللہ تعالی کے ہاں سے روٹی کا غیر انتظام ہوتا رہا کوئی نہ کوئی بندہ روز ان کو پکی پکائی روٹی لا کے دیتا اب وہ منسل وا رہے تین سال تک یہی معاملہ رہا تین سال کے بعد تھوڑی سی آزمائش ہوئی ایک دن کھانا نہ پہنچا دوسرے دن کھانا نہ پہنچا اور تیسرے دن جب نہ پہنچا تو تین دن کے بعد سوچنے لگے اب تو وہ بند ہو گیا تو چلو اب میں ہی کہیں سے جا کے بندوبست کرتا ہوں ایک دنیا دار کے درواز پر مانگنے کے لیے چلے گئے تین سال بغیر محنت کے اللہ نے کھانا پہنچایا اس احسان کو بھول گیا تین دن کے بعد دنیا دار کا دروازہ پکڑ لیا اللہ کا دروازہ چھوٹ گیا دنیا دار کے دروازے پر گیا کہنے لگا میں تین دن تو ہوں کچھ دے دو اس نے تین روٹیاں دی جب تین روٹیاں لے کر واپس آ رہا تھا ایک کتا پیچھے لگ گیا ایسا لگا جیسے کاٹ کھانے کو آ رہا ہے اس نے ایک روٹی پھینکی کتے نے چبا لی پھر اس کے پیچھے بھاگا پھر اسے ڈر لگا دوسری روٹی پھینک کے جان بچائی کتے نے کھا لی پھر پیچھے بھاگا ابھی اپنی جگہ پہ نہیں پہنچا تھا کہ کتا پھر آ گیا اس کو تیسری روٹی پھینک کر اس بڑے متوکل نے یہ کہا کہ تو کتنا ظالم ہے کہ میرے کھانے کے لیے تو نے ایک روٹی بھی نہ چھوڑی اللہ نے کتے کو گویائی عطا فرما دی وہ کہنے لگا ظالم میں نہیں ظالم تو ہے تین سال تیرا مالک تجھے روٹی پہنچاتا رہا ارے تین دن کا پاکا آیا تو تو اپنے مالک کا در کھول کے کسی اور پہ چلا گیا اب مجھے کیوں نہیں دیکھتے میرا مالک مجھے کئی کئی دن کھانے نہیں دیتا میں جانور ہوں میں کبھی اپنے مالک کا در چھوڑ کے نہیں جاتا تجھ سے تو میں اچھا تو یہ کیا مطلب کہ ذرا کاروبار پہ کوئی زد پڑی سب سے پہلے کون سا در چھوٹا پروردگار کا در چھوٹا سب چاہتے ہی نہیں دی اور یہ کاروبار ٹھیک ہو جائے گا پھر میں آ جاؤں گا اب بتائیے ہمارا یہ حال ہے تو واقعی ہم بڑے بے قدرے ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدردانی کرنی چاہیے تھی اور ہم اس کی ذات کی قدردانی نہیں کرتے انسان نہ قدرہ ہے نعمتیں لینے کے لیے تیار یہ چاہتے ہیں آج مجھے باقی پوری زندگی میں جو ملنا ہے وہ مجھے آج مل جائے پوری زندگی میں جو ملنا ہے نا رزق وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ مجھے آج دے دے اگر اس کے جواب میں پروردگار یہ فرماتے کہ اچھا ہم تمہیں سارا رزق تو آج دیتے ہیں لیکن تم نے بھی ساری زندگی جو عبادت کرنی ہے وہ بھی آج ہی کر کے دے دو قیمت بھی تو دو نا تو ہمارا کیا بنتا پروتگار عالم کتنے مہربان ہیں وہ بندے کے غلطی کو تائیوں سے درگزر فرما دیتے ہیں ان کی قدر دانی کا اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں خلق الانسان انسان ضعیفہ انسان کو ضعیف پیدا کر دیا جلد باز پیدا کر دیا ہلوا منوا انسان کی کوتاہیاں ایپ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے لیکن اس کے باوجود رب کریم کی قدردانی دیکھیے فرمایا ان اللہ ہشترا انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہم اگر کسی چیز کا عیب جانتے ہوں عیب والی چیز ہم نہیں خریدتے میرے مالک آپ کتنے کریم ہیں بندے کے عیبوں کو جانتے ہیں اس کے باوجود جنت کے بدلے اس کو خرید رہے اللہ نے پھر بھی قبول کر لیا عیب والوں کو قبول کر لیا اس لیے کسی عارف نے کہا تو بڑعلم ازل مرا دی دی اے اللہ تو اپنے اس ازلی علم سے مجھے دیکھتا ہے دیدی آب بخری دی اللہ تو نے میرے سارے عیب دیکھے اس کے باوجود مجھے تو نے خرید کر لیا تو بعلم ازل ادل مرا دیدی دیدی آ کہ عیب بخری دی ب علم ومن بعیب ہما رد مکن آچ خود پسندی دی اللہ تو وہی علم والا میں وہی والا اب اس چیز کو رد نہ کیجیے جس کو آپ نے پہلے خود پسند فرما لیا تو رب کریم کا اتنے مہربان ہے ہماری کوتاہیوں کے باوجود پروردگار نے ہمارے ساتھ یک طرفہ سودا فرما دیا تو اللہ رب العزت بڑے قدردار ہم لوگ انسان یقیناً بہت بے قدرے ہیں نہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدر کی نہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی قدر کی پر عالم بڑے عظیم انداز سے قرآن وزیر فرماتے ہیں یا حسرت العباد انداز دیکھیے ذرا آیت کا انداز کلام دیکھیے تو ہیں علماء ہیں توجہ فرمائیے فرماتے ہیں یا حسرت العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا به یستاذون ان کے پاس کوئی رسول ایسے نہیں آئے کہ انہوں نے ان کا مذاق نہ اڑایا ہو پہلے وقتوں میں رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا اور آج کے دور میں محبوب علیہ السلام کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا مسلمانوں کے گھر گلی کوچے سب کے سب نبی علیہ السلاط اسلام کی مبارک سنت کی مذبہ گاہی بن چکی ہیں گھر میں دو روپے کا شیشے کا گلاس ٹوٹتا ہے ماں اپنے بچے کو تھپڑ لگا دیتی ہے اور وہی بچہ اللہ کا حکم توڑ دیتا ہے تو ماں اسے کچھ نہیں کہتی ہم نے تو اللہ کے حکم کی قیمت دو روپے کے برابر بھی نہ لگائی نبی علیہ السلام کی سنت ٹوٹتی ہے ماں اس بچے کو سمجھاتی بھی نہیں کہتی بھی نہیں ہم نے تو نبی علیہ السلاط اسلام کی سنت کی قدر دو روپے بھی نہ لگائی ہم بڑے بے قدرے اپنے ہاتھوں سے سنتیں توڑتے ہیں تو انسان نقدرہ ہے جبکہ اللہ رب العزت بڑے قدردان ہے میرے دوستو نعمتوں کی قدردانی نعمتوں کی موجودگی میں کر لیا کریں نعمتوں کی قدردانی نعمت کی موجودگی میں کر لیا کریں عام طور پر دیکھا گیا کہ بندے کو قدر آتی ہے جب نعمت چھن جاتی ہے ایک صاحب بیٹھے ہوئے مسجد میں رو رہے تھے پوچھا بھی کیا بنا کہنے لگا جب آنکھیں تھیں تو مہینوں گزر جاتے تھے قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا اب شوگر کی وجہ سے بینائی چلی گئی اب خیال آتا ہے کہ آخری پارا ہی یاد کر لیتا تو کم از کم قرآن ہی پڑھ سکتا اب تو میں قرآن پڑھنے سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو چکا اب قدر آئی تو ہمیں قدر آتی ہے نعمت کے چھن جانے سے پنجابی میں کہتے ہیں قدر آتی ہے مر گیا ٹر گیا یعنی مر جانے کے بعد قدر آتی ہے کسی کی آپ نے دیکھا ہوگا نا میاں بیوی جھگڑتے رہتے ہیں اور جب میاں فوت ہوتے ہیں اب بیوی تصویر بہا رہی ہوتی ہے رم جھم آنسو گرا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے نہیں اچھا تھا بچوں کا خیال رکھتا تھا آخر میں گھر میں تھی مجھے کوئی بات تو نہیں کر سکتا تھا میری زندگی میں یہ پریشانی تو نہیں تھی اب میں بے سہارا کیسے رہوں گی اب قدر آ گئی زندگی میں خامد بیوی کی بے قدری کرتا ہے اور جب وہ پوت ہوتی ہے اب پریشان بیٹھ ہوتا ہے وہ جی مجھے تو گھر کی فکر ہی نہیں ہوتی تھی اس نے میرے بچوں کو سنبھالا ہوا تھا میں نے کبھی بھی دن ہوتا رات ہوتا جب گھر آتا تھا وہ اللہ کی بندی میرے بچوں کو سنبھال کے بیٹھی ہوتی تھی تو اب اس کی مجھے قدر آئی کہ اس کے جانے سے میرا کتنا نقصان ہو گیا انگریزوں میں ایک دستور ہے کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے تو یہ اس کو پھول لا کے دیتے ہیں پھولوں کے گلدستے لے کے آتے ہیں چنانچہ اس کی خبر پر منوں کے حساب سے ٹنوں کے حساب سے پھول اوپر رکھ دیتے ہیں مرنے کے بعد اس پر کسی شاعر نے ایک نظم لکھی انگریزی میں اب وہ نظم پوری تو نہیں سنانی چاہیے لیکن اس کا اوپننگ سینٹینس پہلا فکرہ بڑا عجیب ہے اس نے یہ کہا کہ بھئی مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ مرنے کے بعد پھول کیوں پیش کرتے ہیں اچھا نہیں کہ زندگی میں کسی کو پھول پیش کر دیتے اس کو بھی خوشی ہوتی دینے والے کو بھی خوشی ہو جاتی تو اس کی پوئم کا اوپننگ سینٹینس ہے why do we wait till a person die ہم کسی کے مرنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں کہ اس وقت ہم اسے پھول دیں گے ہمیں چاہیے اسے پاگل دیوانی کہتے تھے ہمارے والدین منع کرتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے تین سال چار سال کے سمجھ نہیں ہوتی تھی پوری اس کو دیکھ کے ہم پاگل دیوانی ایسے کہنا شروع کر دیتے تھے وہ بہت تن کے چنتی تھی تو ہمیں پھر والدین نے ایک بات سنائی کہنے لگے کہ نہیں یہ قابل رحم ہے وہ بات اب یاد آتی ہے ہوا کیا کہ وہ محلے میں تنور پہ روٹیاں پکانے والی خاتون تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو نیک اس کو ایک بیٹا تھا کیا جو چاند جیسا خوبصورت تھا اب وہ بچہ جب چلنے کے قابل ہوا چھوٹا بچہ تو بچے کو ماں کی محبت ہوتی ہے اور بعض بچوں کو گودوں کا چسکا بھی پڑ جاتا ہے تو وہ ماں سے ہٹتے ہی نہیں اب ماں چاہتی تھی کہ روٹیاں پکائے اور بچہ پیچھے پیچھے ایک دفعہ جھڑکا دوسری دفعہ جھڑکا اب وہ غصے میں آ گئی کہ لیٹ ہو رہی تھی روٹی پکانے میں جاہل تھی علم تھا نہیں اس نے غصے میں اس کو بد دعا دے دی اس کو سلا کے آئی کہنے کی خبردار اندر اسی سے آنا سو جانا وہ پھر آ گیا غصے میں کہنے لگی کہ تو تو سوتا سو ہی جائے یہ غصے میں کہہ بیٹھی اس نے تو مجھے دلیل کر دیا کام نہیں کرنے دیتا یہ تو سوتا سو ہی جاتا تو اچھا تھا بس اور کہنے پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بدعا کو قبول کر لیا تو اس وقت موت نہیں آئی ہوا کیا تو وہ بچہ بڑا ہوا اور پڑھائی لکھائی میں بڑا عقل مند بڑا ذہین اپنے اسکول کالج میں پوزیشن لینے والا پھر اس نے کاروبار شروع کیا اتنا اچھا کاروبار چلا کہ لوگ حیران ہوتے چنانچہ اس کی جوانی دیکھ کر لوگ مثالیں دیتے اپنے بچوں کو کہتے کہ تم اس جیسا بننے کی کوشش کرنا پورے شہر میں اس جیسا نیک نوجوان کوئی نظر نہیں آتا تھا وہ ماڈل بن گیا تھا پورے شہر کے لیے لوگ گھروں کے اندر اس کے تذکرے کرتے اور کہتے کہ ایسا بیٹا تو اللہ ہر ایک کو عطا کر دے بالآخر اس کی ماں نے اس کی شادی کی تیاری کی جب اس کے لیے بڑی خوبصورت بیوی تلاش کر لی اور شادی کے ایک دو دن باقی رہ گئے وہ بچہ کوئی کام کر رہا تھا تو پھسلا گردن کے بل گرا اور اس کی وہیں پر وفات ہو گئی اب جب اتنے لائق اور خوبصورت نوجوان بیٹے کو ماں نے چار پائی پر پڑا ہوا دیکھا تو دل پہ اتنا صدمہ ہوا کہ ماں اپنا ذہنی توازن کھو گئی تھی اور اس کے بعد گلیوں کے تن کے چنا کرتی تھی وقت کے ایک امیر جو ہے نیک بزرگ تھے ان کو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا اس کو جا کر پیغام دے دو تم نے نعمت کی ناقدری کی تھی سوتا سو جاتا ہم نے بدعا قبول کر لی لیکن پھل اس وقت نہیں کاٹا ہم نے پھل کو پکنے دیا جب پک کر تیار ہو گیا پھل کاٹا تمہیں احساس ہو جائے تم نے کس نعمت کی نہ قدری کی عزیز تو لبا اللہ تعالیٰ ہم جیسے نہ قدروں کو بھی نعمتیں دے دیتا ہم بے قدروں کو بھی اولادیں اللہ تعالیٰ کرنا دیتا ہے وہ کتنا مہربان ہے کتنا مہربان ہے تو نعمتوں کی قدردانی نعمتوں کی موجودگی میں کر لیجیے ایسا نہ ہو کہ چھن جائے اور آج وقت ایسا آ چکا شاگرد استاد کی قدر نہیں کرتا مریض شیخ کی قدر نہیں کرتا خامن بیوی کی قدر نہیں کرتا بیوی خامن کی قدر نہیں کرتی بھائی بھائی کی قدر نہیں کرتا پڑوسی پڑوسی کی قدر نہیں کرتا کلمہ دو کلمہ دو کی قدر نہیں کرتا اتنا بہترین کا زمانہ آ گیا کہ بندے اپنے پوگار کی قدر نہیں کرتے دیا ہوا اسی کا کھاتے ہیں اور اسی کے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے اللہ رب العزت بڑے قدردان ہے انسان بڑا نہ قدرا اللہ تعالی کی قدردانی عجیب ہے وہ اتنا مہربان پر وہ ہے اس کی قدردانی کی بات کیا کہیں سنیے توجہ کے ساتھ ایک عجیب بات امیر اللہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ عمرہ کر کے حج کر کے واپس آ رہے تھے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ فرمایا عجیب نقطہ اللہ نے ابھی دل میں ڈالا توجہ فرمائیے کھلا میں نام تھا رات کو سو گئے رات کا آخری پہر ہے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اچانک آنکھ کھلی آنکھ کھلی آسمان پر نظر پڑی تو چودھری کا چاند سامنے نظر آیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی نظر جیسے ہی چودھری کے چاند پہ پڑی تو انہیں اسی وقت مدینہ کا چاند یاد آ گیا محبوب کی یاد دل میں آئی آسمان کے چاند کو دیکھ کے رب کا چاند یاد آ گیا اپنے آقا یاد آ گئے محبت نبی نے جوش مارا اٹھ کر بیٹھ گئے دل نے کہا عمر یہ قبولیت دعا کا وقت ہے اللہ کی رحمت برس رہی ہے رات کا آخری پہر ہے چاند بھی اپنی جو ہے نور برتا رہا ہے پروردگار کی طرف سے بھی رحمتیں بس رہی ہے اپنے رب سے اپنے دل کی تمنا پیش کر کے دعا مانگ لو قبولیت کا وقت ہے چنانچہ عمر جانوں نے اللہ کے سامنے دل کھول دیا وہ جو اندر ایک چاہت چھپی ہوئی تھی ایک تمنا چھپی ہوئی تھی اپنے رب کے سامنے بیان کر دی دعا کیا مانگی ارد کیا اے اللہ اللہ مرزکنی شہادت فی سبیل اے اللہ میں آپ کے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں وجہ حبیب اور اپنے حبیب کے شہر میں میری قبر بنا دیجیے گا عمر لانوں نے اللہ تعالیٰ سے اتنی دعا مانگی تھی پر نے دونوں دعائیں ان کی قبول پر مالی مگر قدردانی دیکھیے کہ عمر نے تو کہا تھا اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت دینا مالک اتنا قدردان ہے اس نے فقط شہادت ہی نہیں دی ایسے وقت میں شہادت دی جب عمر لانو پہ ہیں جب عمر لانو مسلح نبی پہ کھڑے ہیں عمر لانو مسجد نبی میں ہے عمر لانو قرآن پڑھ رہے ہیں عمر لانو نماز کی حالت میں ہے حالت میں اللہ رب العزت نے اپنے اس پیارے بندے کو شہادت ادا کروا دی انہوں نے تو شہادت ہی مانگی تھی نا تو شہادت تو پتھر کی ٹوٹیاں بھی ہو جاتی ہے کی اور بھی ہو جاتی ہے کھلے میدان میں ہو جاتی ہے گلی میں ہو جاتی ہے شہادت کے لیے جگہ کا کوئی فرق نہیں پڑتا مگر مالک کی قدردانی دیکھیے انہوں نے فقط شہادت مانگی تھی پر ردگار نے دعا قبول کر لی اور ان کو ایسی کامل جگہ پر شہادت ادا فرمائی کہ جس جگہ پر انسان اللہ سے تار جوڑ کر کھڑا ہوتا ہے اس سے زیادہ انسان قریب نہیں ہوتا جب وہ کی کیفیت میں تھے نے اس وقت جو ہے ان کو شہادت ادا کروا دی انہوں نے دوسری دعا کیا مانگی تھی دوسری دعا مانگی تھی وجہ القبری بالد حبیب اے اللہ اپنے محبوب کے شہر میں میری قبر بنا دینا پر نے اس دعا کو بھی قبول فرما دیا لہذا ان کی قبر فقط مدینہ شہر میں نہیں بنی بلکہ ان کی قبر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے حجرے میں بنوا دی جس کو روزت الریاض الجنہ کہا گیا ماں بینا بیٹی و ممبری تم کے آگے جمنا اللہ آپ نے ان کو جنت بکیل رقم نہیں ہونے دیا انہوں نے تو مدینہ کی دعا مانگی تھی اللہ آپ نے مدینہ میں محبوب کے خریدا نے جنت کے روزہ نے اپنے اس پیارے بندے کو جگہ تھا سنوار اس کو قدردانی کہتی ہے اللہ رب العزت بڑے قدردان جس نام بندہ مانگتا ہے اخلاق کے ساتھ اللہ رب العزت اس سے بڑھ کے اسے عطا فرما دیتی یہ دل میں یقین رکھ لیجیے جب دل میں یہ گمان ہوگا نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ جو میں نے مانگنا ہے میرے مالک نے مجھے بڑھ کے دینا ہے اس لیے کہ فقیر مانگنے والا تو تھوڑا مانگتا ہے وہ تو کہتے ہیں جی مجھے کچھ دے دیجیے لیکن جب بادشاہ دیتا ہے وہ اس کی جھولی میں نہیں ڈالا کرتا بلکہ جب فقیر کہتا ہے کہ جی میں محتاج ہوں مجھے گندم کی ضرورت ہے تو بادشاہ اسے گندم ہی نہیں دیتا بلکہ ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہے اتنی بوریاں اس کے گھر پہنچا پہنچا دی جائیں یعنی گندم دے دیتا ہے اور گندم پہنچانے والی سواریاں بھی ساتھ عطا کر دیتا ہے تو بادشاہوں کا دینا ہمیشہ عجیب ہوتا ہے وہ گندم ہی نہیں لیتے وہ گندم کو گھر پہنچوایا کرتے اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح کا ددان ہے بندہ جتنا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر اس بندے کو عطا فرما دیتے ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا حسن دن ہو ایسا اچھا گمان ہو دل میں کہ میں جو مانگوں گا میرا پروردگار اس سے بڑھ کر مجھے دے گا اور اللہ تعالیٰ نے قانون بتلا دیا ان دزن اب دی میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کر دیتا ہوں اللہ والوں کی دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں ان کے دل میں گمان اچھے ہوتے ہیں اپنے مالک کے بارے میں بڑے بھروسے ہوتے ہیں انہوں نے نظر ہٹا لی ہوتی ہے اور اپنے مالک کے در پر نظر جما لی ہوتی ہے اس لیے اللہ رب العزت پر ان کی امیدوں کو نہیں توڑتے وہ تو ایسے کریم ہیں کہ جب انہیں کوئی بندہ پیارا لگ جاتا ہے تو اس کے بارے میں فرما دیتے ہیں لو اقسم اللہ برا اگر قسم کھا کر وہ لوگ اللہ پر کوئی بات کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے قسموں کو بھی پورا فرما دیا کرتے ہیں اللہ رب العزت بڑے قدردان ہے تو اس کی قدردانی کا معاملہ دیکھیے کہ رب کریم اپنا در کسی بندے کے لیے بند نہیں فرماتے موت تک جب تک یہ گلے کا گھنگرو بجنا شروع نہیں ہوتا یہ جو سانس چڑھتا ہے موت کے وقت جا کے اور گلے میں سے آواز آتی ہے جب تک یہ گلے کا گھنگرو نہیں بجتا اللہ تعالی نے اس وقت تک توبہ کے دروازے کو بند نہیں فرمایا کھلا ہے آج تو ماں اپنے بچے کو کن باتیں سمجھاتا ہے اور وہ بچہ نہیں مانتا تو سال دو سال کے بعد کہہ دیتا ہے اچھا میں تمہیں آپ کر رہا ہوں ایک دو سال کے بعد باپ کا ضرب ختم حوصلہ ختم اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ میں تجھے اپنی جائیداد سے آگ کر رہا ہوں اور اگر بچے سے ہی کرنی ہوتی ہے نا تو اپنی وائف سے کہتا ہے اسے سمجھا لو یہ ٹھیک ہو جائے اسے سمجھا لو اندازے تخاطب دیکھیے مغائرت اجنبیت پائی جاتی ہے اسے سمجھا لو جیسے کوئی پرایا اجنبی سا ہے اسے سمجھا لو یہ اندازے کا خاطب ہوتا ہے مگر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے بھولے بٹکے بندوں کے بارے میں بات فرمائی ان کو سمجھانے کی بات کہی کہ میرے بندوں کو سمجھا دو یوں نہیں فرمایا کہہ دو ان سے نہیں بلکہ ارشاد فرمایا کل یا عبادی فرما دیجیے میرے محبوب اے میرے بندو یہ نہیں کہا کہ بندوں سے کہہ دیں نہیں بھی میرے بندو جب اتنے گناہوں کے باوجود آپ نے اے کی نسبت سے محروم نہیں کیا تو آپ قیامت کے دن بخشی سے کیسے محروم فرمائیں گے پھر فرماتے ہیں یا عبادی اے میرے بندو اتنے گناہوں کے باوجود کون بندے اللہ دین اصرس والا وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو ظلم کر دیا لا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت پہ مایوس نہ ہونا ان اللہ پر الرحیم تو اتنے قریب ہے چنانچہ ایک بندہ جس کی عمر نوے سال ہو گئی سو سال ہو گئی اب یہ سو سال کی عمر کا بندہ اب اگر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے اب ایک کبھی بچہ کوئی نہیں کبھی بھائی کے گھر کبھی دوست کے گھر اب اس کو لوگ برداشت بھی نہیں کرتے ٹکڑا کہیں کھانے کو ملتا ہے کہیں سے نہیں ملتا کوئی دیتا بھی نہیں در در کے دھکے کھاتا پھرتا ہے کھانستا ہے تو لوگ اس کو اپنے پاس سے اٹھا دیتے ہیں اس کی بات سننا کوئی گوارا نہیں کرتا منہ میں دانت نہیں پیٹ میں ہاتھ نہیں جسم میں طاقت نہیں بینائی نہیں یاداشت نہیں جس کے پاس سب کے آہستہ آہستہ ڈائل ہو گئی اب اس بندے کو بھی اگر دل میں احساس ہوتا ہے میں نے اپنی جوانی ضائع کر دی میں نے اللہ کی نعمتوں کو غلط استعمال کیا اب تک میں اپنے رب کا در بھول بھولا رہا بٹکا رہا اب تو دنیا مجھے منہ نہیں لگاتی دتکار لیتے ہیں کھانستا ہوں مجھے اٹھا دیتے ہیں کوئی کھانا دینے پہ راضی نہیں گھر رکھنے پہ راضی نہیں میری کوئی دنیا میں اوقات نہیں کوئی ٹھکانا نہیں اے مالک اب مجھے احساس ہوا کہ میں تو دنیا میں دھکے کھاتا پھرا مجھے تجھے راضی کرنا چاہیے تھا اب یہ سو سال کا بوڑھا اپنے کمر تیری کے ساتھ اپنی ساتھی کا سہارا لیا نہ کاٹتا اگر مالک در پر آتا ہے اور آ کے کہہ دیتا ہے اے اللہ میں سلو کرنے کے لیے آ گیا ہوں اب تک میں بھولا پٹکا رہا میرے مالک آپ میری توبہ قبول کر لیجئے پر کی طرف سے تانا نہیں ملتا تمہاری جوانی کہاں گئی اس میں جمال کہاں گیا تمہارا مال کہاں گیا جب سب نعمتیں کی تم دنیا کے پیچھے بھاگتے تھے جب کچھ نہ رہا اب تمہیں میرا گھر یاد آیا اللہ اس کو یہ بھی تانا نہیں نہیں دیتے بلکہ فقط اس کے چلتے آنے کی لاج رکھ دیتے ہیں اور کچھ سنا رہے ہیں کہ اگر میرا بندہ اس عمر میں بھی میرے پاس چل کے آتا ہے اتائی تو ہوں ہر والا میری رحمت اس بندے کی طرف توڑ کے جا رہی ہوتی ہے اس بات کتنا قریب ہے اتنا مہربان ہے اللہ اکبر کبیرہ ہمیں چاہیے ہم اپنے پروردگار کی اس قدردانی سے فائدہ اٹھائیں جو گنا کر چکے ان سے سچی توبہ کر لیں اور آج کس محفل میں اپنے مالک و خالق کو منا کر آئندہ گناہوں سے پاک زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر لیں وآخر دعوانا ان رب لا الہ الا اللہ محمد دعا کر سبحان ربی الوهاب اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردب بھوجی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما تینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگن سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اللہ ہمیں برے دن سے محفوظ فرما بری رات سے محفوظ فرما برے کاموں سے محفوظ فرما برے انجام سے محفوظ فرما اے اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما اے اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما عزتیں ملنے کے بعد دلت سے محفوظ فرما اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما جو راتوں میں کیے معاف فرما جو محفل میں کیے معاف فرما جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما اللہ جو گناہ یاد ہے وہ بھی معاف فرما جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما سجدے کا سرور عطا فرما قرآن پاک پڑھنے کا لطف عطا فرما رات کے آخری پہر کے منجات کی لذت عطا فرما ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما اے اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف لوٹتا ہے بندے پریشان ہوتے ہیں پروردگار کی طرف لوٹتے ہیں اے بے قصوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی چوریوں کو بھر دینے والے اے گناہ گاروں کے گناہوں پہ رحمت کی چادر ڈال دینے والے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما اے اللہ جتنا ماں باپ کمزور بچے کا زیادہ لحاظ کرتے ہیں اللہ ہم بھی آپ کے کمزور بندے ہیں آپ بھی ہمارا زیادہ لحاظ فرمائیے کرم کا معاملہ فرمائیے اے اللہ اب تک ہم نے دل کو بگاڑے رکھا دل کو اللہ ہم نے داغدار بنائے رکھا اللہ اس دل کو صاف فرما دیجئے ظلمت ہٹا دیجئے زخموں کو بھر دیجئے اپنی محبت سے دل کو لبریز کر دیجئے یہ تنم کھانا ہے اس کے سنم توڑ دیجئے اس دل کو اللہ مسجد کی طرح اچھا اور صاف بنا دیجئے اپنا گھر کے لیے قبول فرما لیجئے اللہ رحمت کی نظر فرما دیجئے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اللہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے کرم کا معاملہ فرمائیے اے اللہ آج اس محفل میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اے اللہ ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں ان ان کے صدقے اللہ ہم گناگاروں کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما اللہ آج اس محفل میں کتنے نوجوان ہیں سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں اے اللہ شیطان نے بہکائے رکھا نفس نے بھٹکائے رکھا آگے ساتھ ہوا میرے مالک رحمت فرما دیجئے اے اللہ ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے اے اللہ ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے مگر نفس ہمیں بھٹکا دیتا ہے آج سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں اے مالک آج گرم خون بھی معافیاں مانگ مانگ رہا ہے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اے اللہ اگر آپ نے آج ان کو خالی اٹھا دیا شیطان بہکائے گا نفس بٹکائے گا جوانی چلی جائیں گی رب کریم رحمت فرما دیجئے اے اللہ ہم قصور وار ہیں معافی مانگتے ہیں اللہ ہم کوئی جسٹیفکیشن پیش نہیں کرتے قدم قدم پہ گنا کیے دن رات میں گناہ کیے میرے مولا ہم نے گناہوں کے انبار لگا دیے تو ہی رحیم اور قریب ہے جس نے اپنے عذاب کو اب تک پیچھے ہٹائے رکھا اللہ تک آپ نے سطح خوشی فرمائی ہماری توبہ قبول کر لیجئے گناہوں کو نیکی میں بدل دیجئے کرم کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ توبہ قبول فرما لیجئے اے اللہ اس محفل میں کتنے سفید ریچ ہیں جو اپنے بالوں کو سفید کر بیٹھے مگر دلوں کو سیاہ کر بیٹھے اللہ وہ اپنے دل کا غم کس کے سامنے کہے کس کے سامنے دل کی حالت کھولے آپ ہی تینوں کے بے جاننے والے ہیں اللہ حالت دل کی بدل دیجئے نیک بنا دیجئے اللہ سفید والوں کے لاج رکھ دیجئے کرم کا کا معاملہ فرمائیے اے اللہ ہم آپ کے ناز نعمت کے پلے بندے ہیں اللہ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے معاف فرما دیجئے اے مالک ہمیں معاف فرما دیجئے کرم کا معاملہ فرما دیجئے رحمت کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ جب کوئی ماں اپنے بچے کو نجاست میں لکھنا دیکھتی ہے وہ بچے سے نفرت نہیں کرتی بچے کو پھینک نہیں دیتی سمجھتی ہے یہ نادان ہے بیٹا تو میرا ہی ہے اللہ وہ بیٹے کو دھو لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے اے مالک ہم بھی گناہوں کی نجات میں لکھڑے ہوئے ہیں ہم نادان ہیں مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں اللہ میں نفرت نہ فرمائیے ہمیں اپنی نگاہوں سے گرا نہ دیجیے ہمیں اپنے در سے دھکے نہ دے دیجیے نفرت کے کے حوالے نہ کر دیجیے مخلوق کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑ دیجیے بے سہارا نہ کر دیجئے اللہ بندے آپ ہی کے ہیں رحمت کی ایک نظر ڈال کے ہمیں دھو دیجئے اور رحمت کی چادر میں چھپا لیجئے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے اے میرے مالک کرم کا معاملہ فرمائیے اے اللہ آپ کے محبوب نے ہمیں آپ کا در دکھایا اور یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں مالک ہم نے تو آپ ہی سے مانگنا ہے اللہ ہمارے جیسے آپ کے اربوں اور کربوں بندے ہیں ہمارا تو آپ جیسا کوئی معبود نہیں نہیں جی، ہم نے تو آپ ہی سے مانگنا ہے اپنے در کو کھول دیجئے اللہ توبہ قبول کر لیجئے کرم کا معاملہ فرمائیے اے اللہ دور بیٹھی مستورات کی دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہیں اللہ ان کی توبہ بھی قبول کر لیجئے اے اللہ ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا کسی گھر کی عورتیں چل کے کسی دروازے پہ آ جائیں اللہ لوگ تو قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں اے اللہ جب دنیا دار لوگ بھی عورت کے چل کے آنے کا اتنا لحاظ کرتے ہیں تو یہ آپ کی بندیاں آج آپ کے گھر میں چل کے آئی بیٹھی ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہیں اپنے کی معافی مانگتی ہیں اللہ رحمت فرما دیجئے ان کے اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لیجئے ان کا چل کے آنا قبول کر لیجئے اللہ جن چیزوں نے دل کو پریشان کر رکھا ہے ان کو ہٹا دیجئے اور دل کو سکون عطا کر دیجئے اللہ قدر دانوں کا ساتھ عطا فرمائیے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے اللہ جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کی طبیل پیدا کیجیے اللہ جو پڑھنے والے بچے ہیں چر صدر عطا فرما دیجیے جو بڑے بچے ہیں ان کے مستقبل کو روشن فرما دیجیے ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان کر دیجیے اللہ جو مشکلات میں گرفتار ہیں ان مشکلات کو دور کر دیجیے اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما دیجیے ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے اللہ جو مانگا ہمیں وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما رب کریم آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی سب خیریں ہمیں بھی نصیب فرما جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما اے اللہ ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اس ملک کو دین کا قلعہ بنا ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما اے اللہ ذکر اللہ والی جگہوں کی حفاظت فرما اے اللہ اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما پوری امت مسلمہ پریشان ہے اللہ امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما کفر کا مکالا فرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اے اللہ جو ہمارے دوست احباب جنہوں نے آج کی تقریب کے لیے بک وقت مانگا اللہ جس محبت سے مانگا اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت عطا فرما اے اللہ مسجد کی انتظامیہ جنہوں نے تقریب کی اجازت دی ان کو بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما جتنے دوست یا مرد عورتیں دور دور سے چل کے آئے اللہ سب کے چل کے آنا قبول فرما اور نیک مرادوں کے ساتھ اللہ سب کو خاص خوشی کے ساتھ واپس لوٹا ربنا تقبل منا ان نقان تم الدین تو بلینا ان نقان تباب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین